واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بڑی نعمت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کی نبوت کا وارث ان کے لڑکے سلیمان علیہ السلام کو کر دیا اسی لیے صرف سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ورنہ ان کی اور اولادیں بھی تھیں ایک سو عورتیں آپ کی لونڈیوں کے علاوہ تھیں چنانچہ سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ میں ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ تھا سلیمان یعنی داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے یعنی نبوت آپ کے بعد انہیں ملی یہ بھی بڑے اچھے بندے تھے یعنی خوب عبادت گزار تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے تھے مکھرور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ داود نبی اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ سے چند سوالات کیے اور ان کے معقول جوابات پا کر فرمایا کہ آپ نبی اللہ ہیں پوچھا کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی سکینت اور ایمان پھر پوچھا کہ سب سے بری چیز کیا ہے سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایمان کی بات کفر فر پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ میٹھی چیز کیا ہے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ ٹھنڈک والی چیز کیا ہے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں سے درگزر کرنا اور لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا یہ روایت ابن بھی حاتم کی ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی بادشاہت کے زمانے میں ان کے گھوڑے پیش کیے گئے جو بہت تیز رفتار تھے اور تین پیروں پر کھڑے رہتے تھے اور ایک پیر کچھ یوں ہی سا زمین پر ٹکتا تھا ایک یہ بھی ہے کہ یہ پردار گھوڑے تھے جو تعداد میں بیس تھے ابراہیم تیمی رحمہ اللہ نے گھوڑوں کی تعداد بیس ہزار بتائی ہے واللہ عالم سنن نبی داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تھے گھر میں تشریف فرما تھے تو تیز ہوا کے جھونکے سے گھر میں ایک کونے کا پردہ ہٹ گیا وہاں عائشہ رضی اللہ عنہ کے کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پڑ گئی دریات فرمایا کہ یہ کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میری گڑیا ہیں رسول اللہ نے دیکھا کہ بیچ میں ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے دو پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں پوچھا یہ کیا ہے کہا گھوڑا ہے فرمایا اور یہ اس کے اوپر دونوں طرف چیتھڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں کہا یہ دونوں اس کے پر ہیں فرمایا گھوڑا بھی اچھا ہے اور اس کے پر بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے دیکھ بھالنے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز کا خیال ہی نہ رہا بالکل بھول گئے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر ایک دن لڑائی کی مشغولی کی وجہ سے عصر کی نماز نہ پڑھ سکے اور مغرب بات ادا کی چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کفار قریش کو برا کہتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو عصر کی نماز بھی نہ پڑھ سکا رسول اللہ نے فرمایا میں بھی اب تک ادا نہیں کر سکا چنانچہ ہم بطحان میں گئے وہاں وضو کیا اور سورج کے غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز ادا کی اور پھر مغرب پڑھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین سلیمان علیہ السلام میں جنگی مصالح کی وجہ سے تاخیر نماز جائز ہو اور یہ جنگی گھوڑے تھے جن کو اسی مقصد سے رکھا تھا چنانچہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ صلاط خوف کے جاری ہونے سے پہلے یہی حال تھا بعض کہتے ہیں جب تلواریں تنی ہوئی ہوں اور لشکر بھیڑ گئے ہوں اور نماز کے لیے رکوع و سجود کا امکان ہی نہ ہو تب یہ حکم ہے جیسے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تستر کی فتح کے موقع پر کیا تھا جس کو امام بخاری اپنی صحیح میں ذکر کرے ہیں لیکن ہمارا پہلا قول ہی ٹھیک ہے اس لیے کہ اس کے بعد ہی سلیمان علیہ السلام کا ان گھوڑوں کو دوبارہ طلب کرنا وغیرہ بیان ہوا ہے انہیں کاٹ ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میرے رب تعالیٰ کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا میں ایسی چیز ہی نہیں رکھنے کا چنانچہ ان کی کونچیں کاٹ دی گئیں اور ان کی گردنیں ماری گئیں لیکن ابن عباس صدی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں وغیرہ پر ہاتھ پھیرا یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر قبری میں ہیں امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی قول کو اختیار کرتے ہیں کہ بلا وجہ جانوروں کو ایزا پہنچانا ممنوع ہے ان جانوروں کا قصور نہ تھا جو انہیں کٹوا دیتے لیکن میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے یہ بات ان کی شرع میں جائز ہو خصوصاً ایسے وقت جب کہ وہ یاد الہی میں خارج ہوئے اور نماز کا وقت نکل گیا تو دراصل یہ غصہ بھی اللہ کے لیے تھا چنانچہ اسی وجہ سے ان گھوڑوں سے بھی تیز اور ہلکی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی یعنی ہوا ان کے تابع کر دی ابو قطع رحمہ اللہ اور ابو دہما رحمہ اللہ اکثر حج کیا کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں ہماری ایک بدوی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے بہت کچھ دینی تعلیم دی اس میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تم جس چیز کو چھوڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے یہ روایت مستد احمد کی ہے